ہو ہاں میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہو ہاں میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر جس کی عفت کی گواہی دی اس کی عفت کی گواہی دی کلام اللہ جس کی غیرت کے نشاہ دامن ایام پر جس کی غیرت کے نشاہ دامن ایام پر ہو ہاں میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سیکڑوں احسان ہے اسلام پر جس کو بخشا تھا پیمبر نے ہیرا کا لقب جس کو بخشا تھا پیمبر نے ہوں میرا کا لقب مہرما کی رو قربان اس کے نام پر و ماں کی رونق قربان اس کے نام پر ہو میرے ماں باپ اس مقدس نام پر عائشہ کے سیک احسان ہے اسلام پر جس کے نے سیلے بے کرا کے روپ میں جس کے فرزندوں نے سیلے بے کرا کے روپ میں اپنی سطوت کے علم لہرائے روم و شام پر اپنی سطوت کے علم لہرائے روم و شام پر ہو میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سیکڑوں احسان ہے اسلام پر جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے بہتان جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے بہتان آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر ہو میرے ماں باپ کو با اس مقدس نام پر عائشہ کے کیڑوں احسان ہے اسلام پر سید الکونین کی سیرت کا نورانی ورق سید الکونین کی سیرت کا نورانی ورق جیسے سیقل جگ مگاتی ہو دل سمسام پر جیسے سیقل جگ مگاتی ہو دل سمسام پر ہو میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سیکڑوں احسان ہے اسلام پر ہم گناہ گاروں کا عبدل کون ہے ان کے سوا ہم گناہ گاروں کا اعجاز کون ہے خواجہ کونین کون ان کی رحمتی خاص و عام پر خواجہ کونین ان کی رحمتی خاص و عام پر ہو میرے ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے لو احسان ہے اسلام پر